عمر بن ذر نے بیان کیا دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے یاہیا بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم سے وقی نے بیان کیا ان سے عمر بن ذر نے ان سے ان کے والد نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ فرمایا ہم سے ملاقات کے لیے جتنی مرتبہ آپ آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے بیان کیا کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہم نہیں اترتے لیکن تیرے رب کے حکم سے اسی کا ہے جو کچھ کہ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے آخری آیت تک صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو اٹھارہ